الحمد للہ رب العالمی و سلاۃ وسلام والا سید سید و نبی و حبیب نا و شفیع نہ محمد صحاب ہی اجمعین اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آپ کی دینی تعلیم و تربیت کی نسبت سے یہاں پہنچایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایک ایسا انتخاب ہے جس پر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے رب کا اخلو کو و اختار ماکان الحم الخیارہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں جس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ منتخب فرماتے ہیں سلیکٹ کرتے ہیں اور کسی کا کوئی اختیار چلتا نہیں ہم اور آپ یہاں دین کے علم کو حاصل کرنے میں پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں یہ کوئی ہمارے اختیار کی چیز نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اسی کو پسند فرمایا ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہوا تو گویا یہ اللہ کا وہ عظیم انعام ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس عظیم انعام کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے میں بھی و فقط خیر فدین کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بلائے کا خصوصی بلائے کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کا علم اور دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں دین کا علم سیکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے اپنے مقامات اپنی اپنی جگہوں اپنے اپنے گھرانوں اپنے اپنے خاندانوں اپنی اپنی برادریوں اپنی اپنی بستیوں سے یہاں پر پہنچایا ذرا آپ تصور تو کیجئے آپ کی ہم عمر اور لڑکیاں بھی تھیں آپ کے گھرانے میں آپ کے خاندان میں آپ کی بستی میں آپ کے محلے میں آپ کے علاقے میں جہاں سے آپ آ رہی ہیں آپ جیسی اور بھی بہت ساری بیسیوں بچیاں تھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان میں سے آپ کا انتخاب فرما کر آپ کو یہاں پر پہنچایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور پھر یہاں پر دینی علم حاصل کرنے کے لیے دور حاضر کے اعتبار سے جو اسباب و وسائل ہونے چاہیے آپ کے لیے رہائش کا پورا انتظام ہے اور آپ کی تمام ضروریات کی تکمیل کا پورا انتظام ہے آپ کو پڑھانے کے لیے جو ہے مناسب پڑھانے والوں پڑھانے والیوں کا انتظام ہے کتابوں کا نصاب کا اور اس نصاب کو جو ہے صحیح طریقے سے حاصل کرنے کے لیے اور جو جو چیزیں ضروری ہیں یہاں پر علم کے واسطے وہ سارے اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے مہیا فرمایا اسی کو توفیق کہتے ہیں توفیق کا مطلب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی کو کسی کام کے انجام دینے کے لیے جو اسباب ہونے چاہیے اللہ کی طرف سے ان اسباب کا فراہم اور مہیا کیا جانا یہ ہے توفیق ایک آدمی کو نیک بننے کے لیے جو اسباب ہونے چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اسباب مہیا کیے گئے ہوئے اللہ نے اس کو توفیق دی اس کام کو انجام دینے کے لیے جو جو چیزیں چاہیے تھی اللہ نے اپنی قدرت سے اس کا انتظام کر دیا تو یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بھی علم کے حصول کے واسطے سارے اسباب مہیا فرما کر آپ کے لیے آسانیاں کر دی ہیں اب اللہ کی ان ساری نعمتوں کا حق یہ ہے اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ حصول علم کے اندر پوری طرح لگ جائیں اللہ نے آپ کو دو قسم کے اسباب دیے ہیں ایک تو خارجی جس کا ابھی میں نے تذکرہ کیا اور ایک اندرونی اللہ تعالیٰ نے دل دیا دماغ دیا آنکھیں دی کان دیے زبان دی آپ کو اندرونی طور پر جو صلاحیتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں ان دونوں نعمتوں کو خارجی بھی اور اندرونی ان دونوں نعمتوں کو علم حاصل کرنے کے لیے اب استعمال کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور قدرت کا ایک نظام یہ بھی ہے کہ آدمی کے لیے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسباب مہیا کیے جاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے مہیا کیے گئے ان اسباب کو آدمی صحیح طریقے سے استعمال کر کے اس مقصد کو جس کے لیے وہ اسباب مہیا کیے گئے ہیں حاصل کرتا ہے تو پھر آگے کی راہیں بھی اللہ تبرک تعالیٰ کی طرف سے اس کے واسطے کھولی جاتی ہیں ہموار کی جاتی ہیں جیسے آپ یہاں جو علم حاصل کر رہی ہیں آپ کا ایک نصاب ہے کورس ہے اور اس نصاب کے مختلف سال ہیں درجات ہیں پہلے درجے میں اگر آپ نے محنت کی پہلے درجے کے کورس کو صحیح طریقے سے پڑھا امتحان میں کامیابی حاصل کی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دوسرے درجے کے لیے آپ کے واسطے دروازہ کھلے گا اسی طرح دوسرے درجے کا جو مرحلہ ہے اس میں وہ ساری محنتیں کی اور اس کو اچھی طریقے سے پڑھا سمجھا امتحان میں کامیابی حاصل کی تو آپ کے لیے تیسرے درجے کے دروازے کھلیں گے جیسے یہاں اس مدرسے میں رہ کر کے اس کے جو مختلف مراحل ہیں نصاب کے سال ہیں ان سالوں کے واسطے بھی اگلے والے سال کا راستہ اسی وقت کھلتا ہے جب موجودہ سال کے حقوق کو ادا کیا جائے اسی طریقے سے آپ کی زندگی کا یہ مرحلہ ہے علم کے حاصل کرنے کا چند سال ہیں چار سال پانچ سال چھ سال آپ کی عمر جو ہے دس سال سے لے کر بارہ سال پندرہ سال یا آٹھ سال سے لے کر سولہ سال تک یہ زندگی کے اس مرحلے میں آپ کو علم حاصل کرنا ہے اور اس علم حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے واسطے یہ سارے انتظامات کیے گئے ہیں اب اگر ان کو صحیح طریقے سے آپ استعمال کریں گے اس سے فائدہ اٹھائیں گے اس کا حق ادا کریں گے اور جو ہے اس مرحلے کو جس طریقے سے آپ کو اس سے جو ہے فائدہ اٹھانا چاہیے اس کا حق ادا کرنا چاہیے کریں گی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہاں سے کامیابی حاصل کرنے کے بعد اس کے بعد والا یہاں سے فارغ ہونے کے بعد یہاں سے جا کر زندگی کا جو دوسرا مرحلہ آ رہا ہے وہاں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی اشاعت حفاظت خدمت کے لیے قبول فرمائیں گے آپ کی گھریلو زندگی میں بھی اس علم دین کے ذریعے سے جو فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان فوائد کو اللہ اپنے فضل سے عطا فرمائیں گے اور وہ فوائد آپ کو حاصل ہوں گے اور وہاں رہ کر کے معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے معاشرے کو گویا اسلامی اصول پر درست اور استوار کرنے کے لیے جس قسم کی محنتیں مطلوب ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بھی آپ کو جو ہے موقع اور اس کی توفیق عطا فرمائیں گے اور وہ جب کر لیں گی تو اس کے بعد کے جو مراحل ہیں وہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے اس طرح دھیرے دھیرے آدمی اپنی عمر طبی کو پورا کر کے دنیا سے آخرت کی طرف آگے بڑھتا ہے اور بڑھتے بڑھتے جنت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو مقام طے کیا ہے اس کو حاصل کرتا ہے لیکن اس مقام کا حصول جو ہے نا اس سے پہلے کے ان سارے مراحل سے گزر کر اور ان سارے مراحل کو کامیابی کے ساتھ پار کر کے ہوا کرتا ہے تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا یہ ساری چیزیں آگے کی بھی اسی پر موقوف ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سارے وسائل دیے ہیں اسباب دیے ہیں آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے تب آپ خوب محنت کریں اور محنت کر کے اپنے نوقات کی قدر پہچانیں آپ کا ایک ایک منٹ قیمتی ہے آپس کی مجلس بازیوں میں آپس کی باتوں میں آپس کے ایک دوسرے کے تعلقات کو بڑھانے میں نہیں بلکہ محنت کر کے یہ پڑھنے کے زمانے میں جو ہے تعلقات کا بڑھانا یہ سم قاتل ہے زہر ہے وہ آدمی کی زندگی کو برباد کرنے والا ہے علم حاصل کرنے کے لیے یکسوئی مطلوب ہے حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب نور اللہ مرکدہ کے والد بزرگوار حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ طالب علم کتنا ہی کند ذہن ہو لیکن اگر اس کو دوستی کی تعلقات قائم کرنے کی بیماری نہیں ہے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ حاصل کر کے جائے گا اور کیسا ہی ہوشیار ہو کیسا ہی ذہین ہو لیکن اگر دوستیوں کے اندر دوستیوں کی بیماری ہے اس سے تعلق قائم کیا اس سے تعلق قائم کیا اس سے دوستی کی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ساری صلاحیتیں برباد ہو جائے گی کچھ نہیں حاصل کر سکے گا اس لیے آپ کو بھی ضروری ہے کہ یہاں رہ کر ان دوستیوں سے ان تعلقات سے یہ ہے یہ تو یہاں کے جو تعلقات ہیں ہمارے ایک ساتھی کے بقول یہ تو مدرسے کے زندگی تک محدود ہیں دروازے میں داخل ہوئی ہیں آپ یہاں کے یہ یہاں یہاں کا جب دروازہ چھوڑیں گی اور یہ مرحلہ پورا کریں گے کوئی کسی کو یاد بھی نہیں کرتا بھول بھال جاتے آئندہ کی زندگی میں آپ کو کام کرنا ہے تو اس کام کو انجام دینے کے لیے جو صلاحیتیں بنانی ہیں پیدا کرنی ہے اور تیاری کرنی ہے اس کے لیے یہاں محنت کی جائے گی منتظمین کی طرف سے آپ کا اس سلسلے میں پورا تعاون کیا جا رہا ہے آپ کو سہولت یعنی ان چیزوں کا حاصل کرنے کے لیے ساری سہولتیں پہنچائی جا رہی ہے آپ کی رہنمائی کی جا رہی ہے بار بار آپ کو آگاہ کیا جاتا ہے ہدایتیں دی جاتی ہیں اس طرح پڑھو اس طرح کرو یہ کوئی قانون جو بنائے جاتے ہیں وہ کوئی آپ کو تنگ کرنے کے لیے نہیں بلکہ آپ جس مقصد کے لیے یہاں آئی ہیں وہ مقصد اچھی طریقے سے حاصل ہو اس کے لیے یہ ساری پابندیاں اور یہ ساری جو ہے جو ہے قانون بنائے گئے ہیں تاکہ آپ اپنی اس زندگی کو کامیابی کے ساتھ گزار کر آئندہ کی کامیابی حاصل کریں تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی اس فرصت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے اس موقع کو غنیمت سمجھیے اور یہ آپ کے سروں پر جو سرپرست ہیں آپ کے جو ہے مربی ہیں ان کی ہدایتوں کو گویا بڑا قیمتی سمجھ کر ایک ایک چیز پر گویا پوری توجہ کے ساتھ عمل کریں گی تو انشاءاللہ آپ کے آئندہ کی زندگی ایسی بنے گی جیسی آپ کے ماں باپ چاہتے ہیں آپ کے اساتذہ آپ کے مربی چاہتے ہیں ان کی تمنائیں ہیں کہ آپ کے آئندہ زندگی جو ہے ہر پہلو سے کامیاب ہو اس دوا زندگی بھی جہاں جائیں گے آپ نکاح کے بعد جس معاشرے میں جس گھرانے میں گویا آپ کے اس علم کی وجہ سے وہاں چار چاند لگ جانے چاہیے آپ کے اس علم کی وجہ سے وہاں کے گویا حالات میں وہاں کی گویا اس میں تبدیلی آ جانی چاہیے خوشگوار تبدیلی وہاں اگر علم کی طرف دین کی طرف توجہ نہیں ہے تو آپ کے جانے سے اس معاشرے اس گھرانے کا ہر ہر فرد دیندار بن جانا چاہیے حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبرک تعالیٰ نے عورتوں کو ایک صلاحیت ایسی عطا فرمائی ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ بہت کام لے سکتی ہیں اور وہ یہ ہے اپنی بات منوانے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اندر یہ چیز ایسی رکھی ہے کہ وہ مردوں سے اپنے ماں باپ سے اپنے شوہروں سے اپنی بات منواتی ہیں تو اب اس بات کو منوانے کی اس جو ہے نعمت سے یہ فائدہ اٹھایا جائے کہ اس کے ذریعے سے ماحول کو دیندار بنانے اور جو ہے معاشرے کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق استوار کرنے کی طرف وہ اس سے کام لینے کی ضرورت ہے اس سے اپنی ڈیمانڈ پوری کرنا مجھے ایسا لباس چاہیے مجھے ایسا گھر چاہیے مجھے اس قسم کی فیسلٹی چاہیے یہ بھی گویا زیادہ تر تو عورتیں اپنی صلاحیت کو اسی مقصد کے لیے استعمال کرتی ہیں لیکن کیا حاصل اس کا جہاں آنکھ بند ہوئی یہ سب ختم ہو کر کے یہاں چھوڑ کر کے جانا ہے قبر میں جائیں گے آخرت میں جائیں گے تو اللہ نے دی یہ صلاحیت دی ہے اس سے ایسا فائدہ اٹھایا جائے کہ آئندہ جو زندگی ہے وہ اس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ آپ کے مراتب بلند ہو اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر زیادہ سے زیادہ انعامات ہوں تو اگر اس کی طرف آپ کی توجہ ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار کریں گے آپ جس گرانے میں شادی کر کے جائیں گی اس گھرانے کی قسمت بدل جائے گی آپ کے علم کے ذریعے سے آنے والی نسلوں کی ایمانی اسلامی دینی بہترین تربیت ہوگی اور اس وقت دنیا اپنے معاشرتی مسائل کے اندر جو الجھی ہوئی ہے ان کا بہترین جو ہے وہ علاج تدبیر اس کا حل آپ کی ان کوششوں کے ذریعے سے وجود میں آئے گا ضرورت ہے کہ آپ اس کی طرف توجہ کریں اللہ تبارک تعالیٰ اس کو آپ کی توفیق آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے دعا کر لیں سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسن و فی الحال و حسن عطم وقین اللہ اس جامعہ کو اس دار کو بے انتہا قبول فرما علوم نافیہ اعمال اخلاق فاضلہ کی ترویج و اشاعت کا بہترین ذریعہ بنا اللہ یہاں پڑھنے والی ان طالبات کی بہترین تربیت فرما کر اللہ جہاں جہاں جس جس ماحول اور معاشرے میں یہ پہنچے اللہ ان کے جانے کو اس معاشرے میں خوشگوار تبدیلی کا وہاں ایمانی اور اسلامی اللہ ماحول کے پیدا کرنے کا ان کو ذریعہ بنا اللہ اس مدرسے کی تمام ضروریات کی کفالت فرما اللہ اس کے قائم کرنے والوں چلانے والوں پڑھانے والوں پڑھنے والوں تعاون کرنے والوں تعلق محبت رکھنے والوں سب کو بے انتہا قبول فرما سب کو اخلاص استقامت ہمت اور حوصلہ عطا فرما راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما مشکلات کو آسان فرما اللہ اس مدرسے کے علمی اخلاقی انتظامی تعلیمی تربیتی اصلاحی معیار کو بلند سے بلند تر فرما اس کی تمام ضروریات کی اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما اے اللہ اپنا خصوصی فل فرما دے مخلص اور فعال کام کرنے والے اے اللہ ان کو عطا فرما اے اللہ ان کی ضروریات کی اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما ہر قسم کے فتنوں سے بھی اے اللہ ان کی حفاظت فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا علانا محمد و علی و اصحابی اجمعین برحمت